اور آخرت میں ہم نے ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے لہذا اے عقل والو جو ایمان لے آئے ہو اللہ سے ڈرتے رہو اللہ نے تمہارے پاس ایک سراپا نصیحت بھیجی ہے